حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا پھر رابی نے پوری حدیث بیان کی سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چار سو سترہ